دی اور وہ حضرت بھی نور اللہ مرکدہ سے جا کر بیت ہوئی اس بیس سے پہلے بھی دنیا میں ان کا بہت شہرا بہت چرچا ہو چکا تھا ان کی کتابیں دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچ چکی تھیں ان کے مضامین پڑھے جاتے تھے لیکن وہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں ایک مرتبہ انہوں نے حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب نور اللہ عمر قدو سے لکھنؤ میں دارالعلوم ندوۃ العلماء کی مسجد کے اندر یہ فرمایا کہ مولانا نعمانی صاحب میں نے نماز کے اسرار و رموز پر پوری کتاب لکھی تھی سیرت النبی کی پوری ایک جلد لکھی تھی اور لوگ اس کو پڑھتے تھے اور سر دھنتے تھے ایسی ایسی باتیں اللہ تعالی نے لکھوائی تھی پھر فرمایا لیکن خود سلیمان کو نماز پڑھنے نہیں آتی تھی اور فرمایا جب میں تھانہ بھون حاضر ہوا تب جا کر مجھ کو نماز کی حقیقت نصیب ہوئی یہ مطلب تھوڑی کہ ان کو رکو کرنا نہیں آتا تھا ان کو سجدہ کرنا نہیں آتا تھا ان کو نماز پہ دعائیں نہیں آتی یعنی نماز میں دل کا اللہ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے وہ الفاظ پڑھنے سے الفاظ بولنے سے نہیں آتا وہ تو جب دل پر محنت ہوتی ہے جب دل اللہ سے لگتا ہے تب جا کر وہ نعمت حاصل ہوتی یہ سید صاحب ہیں سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک مرتبہ کھانا بول حضرت تھانوی نور اللہ وبرکاتہ سے پوچھا کہ حضرت ذکر کتنا کرنا ہے تو حضرت نے فرمایا اتنا ذکر کرنا ہے کہ جسم کے ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے یہ جو ہم نے گناہ کر کر کے اپنے پورے وجود کو تاریخ بنا رکھا ذکر کے نور سے یہ ساری ظلمت یہ ساری تاریخی نکل جائے اور پورا وجود نورانی بن جائے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کشتی کی نگاہیں دی ہوتی پھر ان کو نظر آتا ہے کہ انسان کا پورا وجود کس طرح نورانی بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم میں کچھ خاص مقامات بنائے ہیں کچھ خاص پوائنٹ بنائے جن سے روح کا خصوصی تعلق ہوتا ہے ان کو لطائف کہتے ہیں عالم امر کے پانچ لطائف جو انسان کے سینے میں ہوتے ہیں لطیفہ قلب لطیفہ روح لطیفہ سر لطیفہ خفی لطیفہ افواہ جب ان لطائف کو نشانہ بنا کر ان پر ذکر کی محنت کی جاتی ہے تو یہ لطائف روشن ہوتے ہیں پھر یہ لطائف حضرت حق مجدو سے واصل ہوتے ہیں اور ان لطائف کو فنا حاصل ہوتے لطیفے کا اپنے کمال تک پہنچ جانا اس کو صوفیہ کے ہاں لطیفے کا فنا کہتے ہیں یہ ہے اصل میں من کی آنکھوں کا کھل جانا اللہ تعالیٰ نے ایک دل کی آنکھ کا بھی تذکرہ کیا ہے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ سر کی آنکھوں کے تو اندھے نہیں ہوتے لیکن دل کی آنکھوں کے اندھے ہوتے ہیں الصُّدُورِ منکرین کا کافروں کا مخالفین کا اللہ تعالی نے تذکرہ کیا تو فرمایا ان کی سر کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں ان کے سینوں کے اندر جو دل ہیں وہ دل اندھے یہ جو اللہ تعالیٰ نے قلوب فرمایا اس سے یہ پمپنگ کرنے والا دل مراد نہیں ہے اس سے یہ لطائف مراد ہے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالی کا دیدار ہوگا وہ اسی کو ہوگا جس کی من کی آنکھیں دنیا میں کھل گئی ہوں گی یعنی جس کے لطائف کو فنا حاصل ہو گئی ہوگی جس کے لطائف روشن ہو گئے ہوں گے اسی کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا اگر لطائف روشن نہیں ہے انسان اندر سے ہے تو بھی دیدار نہیں ہوگا یہ جب لطائف کھل جاتے ہیں تب انسان کو نماز کے اندر احسان کی کیفیت حاصل ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سیدنا جبریل امین کے سوال کے جواب میں اللہ کا تما ہو فل ہو یا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو اس لیے کہ تم اگرچہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے لیکن اللہ تم کو دیکھ رہا ہے یہ کیفیت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب من کی آنکھیں کھلتی جب یہ من کی آنکھیں کھلتی تو انسان کا باہر سے بھی اندر سے بھی بالکل الگ حال ہو جاتا ہے بالکل بدل جاتا ہے اس کی شخصیت بدل جاتی ہے اور اس کے اندر کچھ صفات پیدا ہوتی وہ دس صفات ہیں جن کا صوفیہ اکرام نے تذکرہ کیا انہی دس صفات کو دس مقامات کہتے ہیں ہمارے اردو زبان میں چونکہ مقام کا لفظ استعمال ہوتا ہے جگہ کے لیے تو ہمارا ذہن جاتا ہے کہ یہ کچھ دس ٹھکانے ہوں گے دس جگہ ہوں گی صوفیہ کی اصطلاح میں جب تک صفات کا آنے جانے کا سلسلہ رہے ان میں ٹھہراؤ نہ ہو کسی وقت صبر نصیب ہو گیا کسی وقت بے صبری ہوگی کسی وقت شکر کی توفیق مل گئی کسی وقت ناشکری ہو گئی تو ان کو حال کہتے ہیں یہ احوال ہیں اور احوال آتے جاتے رہتے ہیں لیکن جب اللہ تعالیٰ فضل فرما دیتے ہیں جب اللہ احسان فرما دیتے ہیں اور یہ آنے جانے کی کیفیت ختم ہو جاتی ہے صفات دائمی طور پر انسان کو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کو مقام کہتے ہے صبر کا حال کبھی صبر نصیب ہو گیا کبھی نہیں ہوا اور ایک ہے صبر کا مقام بن جانا یعنی مزاج ایسا بن جانا کہ بے صبری ہو ہی نہیں مزاج ایسا بن جانا کہ پھر نہ ہو اور اگر کبھی ذرا ناشکری شکری کا شبہ ہو جائے اپنے بارے میں تو انسان فوراً تڑپ جائے جلدی سے توبہ کرے جلدی سے اللہ کی طرف رجوع جیسے ایک آدمی ہوتا ہے جس کو کوئی پروائی نہیں ہوتی یہاں چھیل پڑ گئی یہاں گندگی لگ گئی اور ایک شخص ہوتا ہے جس کے مزاج میں نفاست ہوتی ہے باقی ہوتی ہے صفائی ہوتی ہے اس سے گندگی بالکل برداشت نہیں ہوتی تو ایسا تھوڑی اب اس کو گندگی کبھی نہیں لگے گی لیکن اگر لگے گی تو وہ انتظار نہیں کرے گا پہلی فرصت میں جا کے اس کو دھوئے گا پاک کرے گا کپڑے ناپاک ہوئے تو جلدی سے کپڑے دھوئے گا یا کپڑے تبدیل کرے گا بدن ناپاک ہو گیا تو بدن کو دھوئے گا وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا اس لیے کہ اس کی صاف صفائی کی اور پاکی کی طبیعت بن چکی ہے اس کا مزاج بن چکا ہے اور جو لوگ گندگی کے ہی کام کرتے رہتے ہیں ان کے جسم میں کتنی گندگی لگی ہوتی ہے ان کے کپڑے میں کتنی گندگی لگی ہوتی ہے ہم اپنے کپڑے میں ایک دھبا برداشت نہیں کرتے اور گیریج والوں کے کپڑے میں کہیں سفیدی نظر آ جائے تو تعجب ہوتا ہے ان کا سفید کپڑا بھی ایسا رنگین ہوتا ہے کہ کوئی کہہ نہیں سکتا دیکھ کر کہ کبھی سفید تو یہ دس مقامات ہیں یعنی محنت کر کے اور یہ کہنے سننے سے نہیں حاصل ہوتے یہ کوئی سبق نہیں ہے تاسا کا کہ پڑھ لیا جب دل پر محنت ہوتی ہے جب ذکر کی مسلسل محنت ہوتی ہے جب اپنے شیخ سے خوب رابطہ مضبوط ہوتا ہے آدمی جڑا رہتا ہے برابر فکر کرتا رہتا ہے اسے دعائیں اور توجہات بھی ملتی رہتی ہیں تو دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں اور پھر یہ دس مقامات انسان کو حاصل ہوتے ہیں جن کا پچھلی مرتبہ بھی تذکرہ کیا جا چکا ہے توبہ عنابت زہد مجاہدہ ورا جس کو تقوا کہتے ہیں صبر شکر توکل تفویض اور رضا ان پر انشاءاللہ الگ الگ گفتگو کرنے کا ارادہ تھا پچھلی ملاقات میں توبہ کے سلسلے میں کچھ بنیادی باتیں عرض کی گئی ہیں کہ چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کا مجموعہ بنایا ہے اب انسان کو اپنے آپ کو شر سے نکالنا ہے اور خیر میں لانا ہے یہ امتحان ہے ہمارا اللہ تعالی نے ایمان والوں سے سچی اور پکی توبہ کا مطالبہ کیا ہے فرمایا یا ایوہ الذین توبو اللہ توبتا نصوحا اے ایمان والوں توبت النسوخ کرو پکی توبہ ایک تو ہماری توبہ ہوتی ہے گنا کر لیا توبہ کر لی پھر گنا کر لی پھر توبہ کر لی پھر گناہ کر یہ توبت النسو نہیں ہے توبت النسو اسے کہتے ہیں توبت النسو کے سلسلے میں گزشتہ ملاقات میں بہت سارے اقوال نقل کیے گئے جن کا صرف خلاصہ آج عرض کیا جائے گا توبت النسو اسے کہتے ہیں کہ آدمی اس پکے عزم کے ساتھ توبہ کرے کہ اب میں کبھی کوئی گناہ نہیں کروں گا ارادہ اس کا یہ ہو کہ اب میں کبھی کوئی گنا نہیں کروں گا چھوٹا بڑا ہو گیا تو کمزوری ہے پھر توبہ کرے اسی ارادے کے ساتھ توبہ کرے اور اپنے آپ کو گنا سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گنا کے ماحول سے اپنے آپ کو بچائے جن دوستوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے گناہ کی طرف طبیعت چلتی ہے ان دوستوں کو اپنا دوست نہیں دشمن سمجھے ان سے اپنے آپ کو بچائے ان کی مجلس سے ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچائے اس لیے کہ گناہ بڑی خطرناک چیز ہے گناہ کی سزا ملتی ہے اور گناہ کی سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے پھر اسے عبادت میں مزہ نہیں آتا آخر دیکھیے کتنے اللہ کے بندے ہوتے ہیں اللہ سے دعا مانتے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے دل کی عجیب کیفیت ہوتی ہے عاجزی ہوتی ہے انکساری ہوتی ہے کبھی ہم لوگوں کو بھی خیال آتا ہے آخر یہ کیفیت ہماری کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ اس گناہ چھوڑے ہوتے ہم نے گناہ نہیں چھوڑے ہوتے یہ گناہ کی نوزت ہوتی ہے کہ پھر آدمی دعا مانگ نہیں پاتا پھر آدمی دعا پڑھتا ہے دعا پڑھنا الگ چیز ہے دعا مانگنا الگ دعا کے بول بولنا الگ چیز ہے دعا تو دل کی ایک کیفیت کا نام ہے کہ دل آجزی کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اور محتاج بن کر فقیر بن کر اللہ سے یہ سمجھ کر مانگے کہ اللہ دیں گے تو میرا کام بنے گا نہیں دیں گے تو نہیں بنے گا اللہ نہ دے تو ساری دنیا مل کر میرا کام نہیں بنا سکتی اور اللہ دینے کا فیصلہ کرے ساری دنیا مل کر میرا کام نہیں بگاڑ سکتی بھاج رحمت فلاں ونسی کا جب اللہ کسی کے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کوئی من کرنے والا نہیں ہے وما اور جب اللہ من کر دیتے ہیں تو پھر کوئی نہیں کھول سکتا اس یقین کے ساتھ جب آدمی ہے تو آنسو بھی بہتے ہیں دل بھی تڑپتا ہے اور اللہ قبول فرماتے ہیں اللہ رحمت عطا فرما دیتے ہیں لیکن گناہ کی پہلی سزا یہ ہوتی ہے کہ پھر اللہ تعالی مناجات کی لذت سے محروم کر دیتے ہیں پھر آدمی صرف رسمی دعا پڑھتا ہے اور دعا پڑھنے سے نہیں قبول ہوتی دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں یہ کیفیت ہمیں نصیب ہو تو پھر ہم کو سچی توبہ کرنی پڑے گی گناہوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑنا پڑے گا ان کو اپنا دشمن سمجھ کر ان کو زہر سے زیادہ خطرناک ان کو سانپ سے زیادہ خطرناک ان کو درندے سے زیادہ خطرناک سمجھ کر اپنے آپ کو ان سے بچانا ہوگا گناہ کی سزا یہ بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ روزی تنگ کر دیتے ہیں اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں بڑی پریشانی بہت مسائل ہیں روزی کی تنگی ہے وہ ہمارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے ہمارے گناہوں کے نتیجے میں روزی تنگ ہوتی ہے گناہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مخلوق کے درمیان انسان کو ذلیل کر دیتے کیا ہو جائے کتنے ایسے لوگ جو بڑے دولت مند ہیں بڑے کاروباری ہیں لیکن کسی دل میں ان کی عزت نہیں ہے اور کتنے ایسے ہیں جو پیدل چلنے والے ہیں جھوپڑوں میں رہنے والے ہیں لیکن لوگ ان پر اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں تو یہ دلوں کے اندر عزت اور ذلت کون ڈالتا ہے یہ دلوں کے اندر محبت اور نفرت کون ڈالتا ہے اللہ ڈالتے ہیں جس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے اللہ ہر دل میں اس کی محبت ڈالتے ہیں اور جو اللہ کی نگاہوں سے گر جاتا ہے اللہ مخلوق کی نگاہوں سے بھی اس کو گرا جاتا ہے گناہ کے نتیجے میں انسان کے اپنے ماتحت اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں بیوی کہنا نہیں مانتے بچے نافرمانی کرتے اپنے ملازمین کہنا نہیں مانتے اپنے گھر کے پلے ہوئے جانور کہنا نہیں مانتے پر جو انسان اللہ کا کہنا مانتا ہے پھر اللہ سب کے دل میں اس کی اطاعت بھی ڈال دیتے ہیں اس کی محبت بھی ڈال دیتے ہیں اس کی فرما برداری بھی ڈال دیتے ہیں پھر اس کے بچے بھی اس کی فرما برداری کرتے ہیں اس کی بیوی بھی کہنا مانتی ہے اس کے گھر والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور اللہ زندگی کو جنت بنا دیتے ہیں اس لیے سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں چلنے کا کہ ہم کو ہم سچی توبہ کریں تو ایک ہے ہمارا قدم اٹھانا اور سچی توبہ کرنا اور ایک ہے توبہ کا ہمارا مزاج بن جانا یہ توبہ کا مزاج بن جانے کا کیا مطلب ہے جب آدمی نیک بن گیا اب توبہ کا کیا مطلب یہ ہے آج کا سبق یہ ہے آج سیکھنے کی چیز اب تک جو باتیں عرض کی گئی وہ تو پوری تفصیل کے ساتھ گزشتہ ملاقاتوں میں بیان ہو چکی توبہ کا مزاج بن جانے کا کیا مطلب انبیاء کرام بھی توبہ کرتے تھے اولیاء نظام بھی توبہ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو اپنا قرب عطا فرمایا اب ان کی توبہ کا کیا مطلب اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو معصوم بنایا ان سے گناہ ہو سکتا ہی نہیں ہے پھر ان کی توبہ کا کیا مطلب سیدنا موسا علیہ السلاۃ والسلام کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نقل کیا کہ حضرت موسا علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم تو ملئی کبانا اللہ حضرت موسا نے فرمایا اے اللہ آپ کی ذات پا کے میں توبہ کرتا ہوں اس چیز سے توبہ کرتے کوئی گناہ تھا پیغمبر سے گناہ ہو سکتا ہی اس لیے ضرورت ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں دیکھیں عام انسانوں کی توبہ عام انسانوں کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہوں گنا چھوڑ کر نیکی کا راستہ اختیار کریں جب ایک مرتبہ گناہوں سے پیچھا چھوٹ گیا اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرما دی اللہ نے اپنی محبت عطا فرما دی اپنا تعلق نصیب فرما دیا ہم ہیں تو انسان ہی نہ نفس تو ہمارے ساتھ ہر وقت لگا ہوا ہے خطرہ تو اس کا ہے کہ کبھی بھی نفس ہم سے غلطی کرا سکتا ہے پھر اگر کبھی غلطی کرائی تو جلدی سے توبہ کر لیا لیکن غلطی نہ ہوئی اس کے باوجود توبہ کسے کہتے ہیں اس کے باوجود توبہ کے مزاج بن جانے کا یہ مطلب ہے کہ پھر ہر وقت ہم کو چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف آگے بڑھنے کا شوق رہے یہ ہے اللہ کے ولیوں کی توبہ کہ وہ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف پڑھ ایک بارہ تلاوت کرتے تھے روزانہ لیکن ان کے دل میں شوق ہے اللہ مجھے توفیق دیجیے کہ میں دو بار تلاوت کیا نوافل پڑھتے تھے مختصر رات کرتے تھے اب ان کی کوشش یہ ہے کہ اللہ مجھے اور شوق دے دیجیے میں اور لمبی رات کروں میں اور لمبا رکو کروں میں اور لمبا سجدہ کروں یہ چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی کی طرف اور جن کے یہاں کوئی نیکی چھوٹی ہوتی نہیں ہے ساری بڑی بڑی نیکیاں ہوتی ہیں جیسے مسلط تو ان کی کا کیا مطلب ان کی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ قرب کے ایک درجے سے آگے اس سے اوپر کے درجے کی طرف چڑھتا جب اوپر کے درجے میں آدمی جاتا ہے تو اس کو پہلے والا درجہ چھوٹا لگتا ہے تو اسے افسوس ہوتا ہے ارے میں کہاں تھا میں تو نیچے تھا اس کو یوں سمجھیں جیسے پہاڑی راستوں میں سفر کرتے ہیں پہاڑ کی گھاٹیوں میں سفر کرتے ہیں تو جو پہاڑ کی گھاٹی پہ سفر کر رہا ہے وہ اگر نیچے کی طرف دیکھے تو اسے لگے گا میں تو بہت اونچا ہوں لیکن اوپر کی طرف دیکھے جو اوپر جا رہی ہے ابھی تو مجھے وہاں جانا ہے مجھے یا نہیں رکنا اگر نیچے کی طرف آدمی دیکھے گا تو اس کا دل خوش ہو جائے گا میں تو بہت بلندی پر ہوں لیکن جب اوپر کی طرف دیکھے گا تو اسے لگے گا تو مجھے اور بہت اوپر جانا ہے اس کے اوپر جانا پھر اس کے اوپر جانا پھر اس کے اوپر جانا یہ انبیاء کرام علیہ وسلط والسلام کی توبہ ہوتی ہے کہ وہ گنہگاروں کو نہیں دیکھتے وہ امتیوں کو نہیں دیکھتے وہ نیچے والوں کو نہیں دیکھتے وہ اللہ کے قرب کے اوپر کے مقامات کو دیکھتے اور جتنا وہ اوپر چڑھتے جاتے اتنے اور اوپر کے مقامات ان کو نظر آتے ہیں جتنا اور اوپر چڑھتے جاتے ہیں اتنا اور اوپر کے مقامات ان کو نظر آتے رہتے ہیں اور مستقبل ان کے اندر ایک شوق ہوتا ہے اللہ میں بہت نیچا ہوں مجھے اور اوپر کر دیجیے اللہ میں بہت نہیں حالانکہ وہ بہت اونچے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی اوپر کے مقامات ان کو نظر آ رہے ہوتے کی توبہ توبا جب اللہ توبہ کا مزاج بنا دیتے ہیں تو پھر یہ توبہ کیا ہے ترقی کا ایک زینا ہے جس پر انسان ہمیشہ چڑھتا رہتا ہے اور اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا رہتا ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ توبہ کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم جو ہماری آپ کی جیسی توبہ ہوتی ہے گناہ کو چھوڑ کر نیکی آنا جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو بس ان کے دل میں اللہ کی یاد آ جاتی ہے وہ اپنے گناہوں پر معافی مانگتے دوسری قسم ہے چھوٹی نیکی سے بڑی نیکی پر اور تیسری قسم ہے پچھلے مقام سے اگلے مقام پر جانا یہ جب پچھلے مقام سے اگلے مقام پر انسان جاتا ہے اور یہ درجہ انبیاء کرام علیہ وسلات وسلام کا ہے تو جس کو جتنا شوق ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ کی جتنی محبت ہوتی ہے اس کے دل میں اتنا ہی غم ہوتا ہے ارے میں تو بہت پیچھے تھا اب آگے گیا جب آگے جاتا ہے تو آگے جانے کی جو خوشی ہوتی ہے اس سے زیادہ اس سے آگے کا مقام نظر آتا ہے تو وہاں جانے کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ایک غم رہا کرتا تھا میں تو پیچھے تھا میں ابھی بھی پیچھے تھا مجھے اور آگے جانا چاہیے تھا میں ابھی بھی پیچھے تھا مجھے اور آگے جانا تھا اور وہ اس کو اپنی کمزوری سمجھتے تھے اپنا گناہ سمجھتے تھے تو سورت الفتح میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انا فتحنا لك فتحا مبینا ہم نے آپ کے کے سارے راستے کھول دیے وما اللہ تاکہ اللہ آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیں یعنی آپ کے دل میں جو غم ہوتا ہے کہ میں پیچھے تھا مجھے اور آگے جانا ہے میں آپ یہ غم بھی دور کریں وہ سب بھی اللہ نے معاف کر دیا اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلم شریف کی روایت ہے على قلبي واني لاستغفر الله في كل يوم 100 مره میرے دل پر بھی زنگ آ جاتا ہے اور میں روزانہ سو مرتبہ استغفار کرتا ہوں استغفار کیا ہے اللہ سے معافی مانگنا اللہ میں گنہ گار ہوں مجھے معاف کر دیجیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کم گناہ ہو سکتا ہے لیکن حضور فرما رہے ایک تو عام لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اثر ہوتا ہے اور دوسری بات وہ جو آگے کے درجات ہیں آگے کی جو مقامات ہیں ان پر جب نظر جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرے دل کا حال تو اچھا نہیں ہے میں تو ابھی بہت پیچھے ہوں اس لیے کہ یہ سارا سفر تو دل کا سفر ہے نا یہ سارا سفر تو روح کا سفر ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دل پر پھر تو غبار آ جاتا ہے میرے دل پر میں جم جاتا ہے اور میں روز آنا سو مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں تو سوچیں ہم جیسے گنہگاروں کو کتنی معافی مانگنے کی ضرورت ہے جب آدمی توبہ کی تمام شرائط پوری کر کے توبہ کرے تو پھر بزرگوں نے فرمایا پھر اطمینان بھی رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میری توبہ قبول کریں گے پھر دل میں شک نہیں آنا چاہیے کیا پتہ قبول ہوگی کیا پتہ قبول نہیں ہوگی یہ بھی نفس کا دھوکہ ہوتا ہے اس لیے کہ نفس یہی اٹکائے رکھنا چاہتا ہے اب تمہاری کیا توبہ قبول ہوگی تم نے تو اتنے گناہ کیے اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہم چاہے جتنا بڑا گناہ کریں لیکن ہمارا کیا ساری دنیا کے گناہوں کو اگر جمع کر لیا جائے دنیا کے جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے آج تک انسانوں نے جتنے گناہ کیے ہیں اور قیامت تک انسان اور جنات جتنے گناہ کریں گے ان سب کو جمع کر لیا جائے تو کیا وہ سارے گناہ اللہ کی رحمت سے بڑھ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے نہیں بڑھ سکتے یہ گناہ ہمارے لیے اس وقت تک مصیبت ہے جب تک ہم توبہ نہیں کرتے جب تک ہمارے اندر آجزی نہیں پیدا ہوتی اور جب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں آجزی کے ساتھ اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور نیکی کے راستے میں قدم بڑھاتے ہیں تو یہ گنا اللہ کے لیے بڑے تھوڑی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کر سکتے پھر اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کی توفیق دی اللہ میرے گنا معاف کریں کہ اب مجھے آگے دیکھنا ہے کہ کیا کرنا ہے اب مجھے پلٹ کر گناہوں کی طرف نہیں جانا بس اپنے اللہ کو راضی کرنا بات سمجھے جب اللہ توبہ قبول کر لیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پچھلا گنا یاد آتا ہے تو دل میں افسوس ہوتا ہے دل میں ندامت ہوتی شرمندگی ہوتی اب یہ دیکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اب گناہوں سے بچنے کی توفیق دے دی یا نہیں اب مجھے گناہوں سے نفرت ہو گئی یا نہیں ہوگی اور پچھلے جو گناہ مجھ سے ہوئے تھے مجھے جب بھی ان کا خیال آتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے یا نہیں بلکہ دل ہی نہیں چاہتا ان کو یاد کرنے کا دل یہ چاہتا ہے کہ ان کا خیال نہ آئے افسوس ہوتا ہے کہ مجھ سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی میں کس کس چکر میں پھنس گیا تھا میں نے اپنے اوپر کتنا ظلم کیا تھا یہ اطمینان کی کیفیت ہے کہ اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں گناہوں کی نفرت ڈالی ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالی توبہ قبول فرما لیتے ہیں تو پھر اللہ کی خاص توفیق ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچاتے ہیں نیک لوگوں کی اس کے دل میں محبت ڈال دیتے وہ بروں کے بجائے نیک لوگوں سے قریب ہوتا ہے بروں سے اپنے کو بچاتا ہے پہلے بری مجلس میں بیٹھتا تھا اب وہ نیک مجلس میں بیٹھتا ہے پہلے گنہ گاروں سے دوستی کرتا تھا اب اچھے بندوں سے دوستی کرتا ہے پہلے اس کے دل میں دنیا کی حافظ ہوتی تھی بس مال آ جائے کیسے بھی آئے اور اب وہ تھوڑے پر راضی ہوتا ہے میں حرام نہیں کماؤں گا اللہ حلال بڑھا کر کے دے اللہ کا احسان ہے لیکن اگر مجھے حلال تھوڑا ملتا ہے میں تھوڑے میں گزر کر لوں گا میں تھوڑے میں انتفا کر دوں گا لیکن میں اللہ کو نافر ناراض کر کے مال نہیں کماؤں گا مجھے جتنا حلال طریقے سے ملے گا میں اسی پہ انتفا کر دوں گا پھر وہ ہر وقت آخرت کی تیاری میں لگا رہتا ہے اس لیے کہ ہر وقت اس کو یہ خیال رہتا ہے مجھے اللہ کے پاس جانا ہے مجھے اپنی زندگی کا حساب دینا ہے ہم سوچیں ہم اس دنیا میں خود سے تو آئے نہیں اللہ نے پیدا کیا تو ہم خود سے جیتے بھی نہیں اللہ کے دلانے سے جیتے ہیں چاہے کسی کے پاس جتنی دولت ہو چاہے کسی کے پاس جتنا سامان ہو اللہ اسے واپس بلانا چاہے تو روک نہیں سکتا دنیا میں اور چاہے کوئی کتنا غریب ہو جب تک اللہ واپس نہ بلانا چاہے اس وقت تک اسے دنیا میں رہنا ہے وہ بھوکا ہو تو رہنا ہے وہ پیاسا ہو تو رہنا ہے وہ ننگا ہو تو رہنا ہے کتنے بڑے بڑے دولت مند ہیں جو دنیا میں رہنا چاہتے ہیں اللہ ان کو واپس بلا لیتے ہیں کتنے پریشان حال ہیں جو دنیا سے جانا چاہتے ہیں جو موت کی تمنا کرتے ہیں اللہ نہیں بلاتے نہیں تمہیں تو تو نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جیتے ہیں نہ اپنی مرضی سے مرنا ہے اور نہ مر کر ختم ہونا ہے مر کر بھی ہمیں زندہ رہنا ہے اور اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر سمجھداری اور عقل مندی یہ ہے کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں اللہ کے پاس حاضر ہونے کی تیاری کریں تو توبہ قبول ہو جانے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ پھر انسان پر آخرت کی فکر ہر وقت آئی رہتی ہے ہر وقت انسان کو آخرت کی فکر رہتی ہے سوتے ہوئے بھی جاگتے ہوئے بھی وہ کھانا کھا رہا ہے تو آخرت کی فکر ہے وہ پانی پی رہا ہے تو آخرت کی فکر ہے وہ کاروبار کر رہا ہے تو آخرت کی فکر ہے وہ مسجد میں ہے تو اس کو آخرت کی فکر ہے وہ گھر میں ہے تو اس کو آخرت کی فکر ہے ہر وقت اس کو آخرت کی فکر رہتی ہے اور اس کا دل غمگین رہتا ہے ہر وقت پتا نہیں کیا ہوگا جب تک میں اللہ کے پاس حاضر نہ ہو جاؤں جب تک معافی کا پروانہ بن جائے اس وقت تک تو میں مطمئن نہیں ہو سکتا اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آدی سے مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور اکثر خاموش رہتے تھے اور غمگین رہتے تھے یہ وہ غم نہیں ہے جیسے ہمارے دنیا کے غم ہوتے ہیں یہ فکر آخرت کا غم ہے کہ بس دل اللہ کی طرف متوجہ رہتا تھا اور ایک فکر چاہیے اللہ یہ فکر ہم سب کو بھی نصیب فرما پھر انسان اپنے گناہوں کو جب بھی یاد کرتا ہے تو وہ غمگین ہوتا ہے اور دل میں اپنے اللہ سے راضی ہو جاتا ہے یہ بھی توبہ قبول ہونے کی علامت ہے اللہ آپ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے بہت اچھا ہوں مجھے آپ سے کوئی شکایت حضرت قطع رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور تابعی ہیں قرآن پاک کے بہت بڑے مفسر تھے انہوں نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن جو ہے نا اس میں تمہاری بیماری بھی بتلائی ہے اور اس کا علاج بھی بتلایا ہے فلما دا حکم فتنو اما دبا حکم فل استفار فرمایا تمہاری بیماری کیا ہے وہ ہے گنا اور دوا ہے معافی مانگنا گناہ ہماری بیماری اور اللہ سے معافی مانگتے رہنا اللہ سے استفار کرتے رہنا یہ ان بیماریوں کا علاج ہے ایک دوسرے مشہور تعبیری ہیں سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے اکثر من فی وفی وفی پیک وفی تنزل المغفرہ فرمایا کرتے تھے دیکھو تم گھر میں ہو دسترخوان میں ہو راستے میں ہو بازار میں ہو مجلسوں اور محفلوں میں ہو جہاں بھی ہو کثرت سے اللہ سے معافی مانگا کرو کثرت سے استفاد پڑھا کرو تمہیں کیا خبر کب مغفرت نازل ہو جائے اللہ تعالیٰ کے بانٹنے کے تقسیم کرنے کے الگ الگ اوقات ہوتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم اب جب بندہ بند کرے ہے اللہ معاف کر دیجیے اللہ معاف کر دیجیے استفر اللہ استفر اللہ استفر اللہ اللہ مجھے معاف کر دیجیے مجھے معاف کر دیجیے تو جس وقت اللہ تعالیٰ کے فیصلہ فرماتے ہیں چلو جتنے مجھ سے مانگ رہے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا مگر اس وقت ہم بھی مانگ رہے ہیں تو ہم کو بھی معافی مل جائے تو حضرت حسن وسیع فرماتے ہیں کیا پتا اللہ تعالیٰ یہ فیصلہ کس وقت فرمائے تو کوشش کرو کہ جب اللہ کا یہ فیصلہ ہو تو ہم مانگنے والوں میں شامل ہو اب ہر وقت زبان سے مانگنا تو آسان نہیں ہے زبان سے ہمارے بزرگوں نے فرمایا سو مرتبہ صبح استقبال پڑھو سو مرتبہ شام میں استقبال پڑھو لیکن ہر وقت دل اللہ کی طرف متوجہ رہے جب دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا تو آدمی مانگنے والا ہوگا اور اس توبہ اس کا مزاج بن چکا ہے اس کا مقام بن چکا ہے توبہ وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے تو جتنے دل اللہ کی طرف ہر وقت متوجہ رہتے ہیں جب کبھی اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے ان سب کو حاصل ہو جاتا ہے اسی کو کہتے ہیں وقوف قلبی ہمیں اس کی مشق کرنی ہے کہ ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف ہم گھر میں ہو بازار میں ہو مسجد میں ہو گاڑی چلا رہی ہوں آفس میں بیٹھے ہوں کاروبار کر رہے ہوں کہیں بھی ہو تھوڑی تھوڑی دیر میں اپنے دل کی طرف توجہ کر لیا کرے اور اس کی مشق کرے کہ ہر وقت ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ رہے تاکہ جب اللہ ہماری طرف توجہ فرمائے تو ہمیں غافل نہ پائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے رب اغفر لی وتب علی الرحیم بہت جامع دعا ہے اللہ میری مغفرت فرما دیجیے مجھ پر رحم فرما لیجیے اللہ میری توبہ قبول فرما لیجیے آپ ہی توبہ قبول کرنے والے ہیں آپ ہی رحم فرمانے والے حضرات صحابہ کرام کا ایسا مزاج بن گیا تھا گناہوں سے نفرت کا اور معافی مانگنے کا ہر وقت ان کو یہ خیال رہتا تھا بس اللہ معاف کریں گے تو کام بنے گا اللہ نہیں معاف کریں گے تو کام نہیں بنے گا سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب چھوٹے بچے نظر آتے تھے تو معلوم ہے حضرت ان بچوں سے کہتے تھے بچوں تم لوگ معصوم ہو تمہارا تو کوئی گناہ نہیں اللہ گنہ گاروں کی دعائیں نہیں سنتے جو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں ان کی دعا سنتے ہیں بچوں تمہارا کوئی گناہ نہیں ہے تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ عمر کا معاف کر دیجیے کون جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر سے شیطان اتنا ڈرتا ہے کہ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد اللہ تعالیٰ کسی اور کو نبی بناتے تو حضرت عمر کو بناتے نبی یون نہ عمر اگر میرے بعد کوئی اور نبی بنتا تو حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں میں نے جنت حضرت عمر ابن خطاب کا محل اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے انبیاء اکرام علیہ مسلط کے خواب سچے ہوتے ہیں ہمارے خواب تو کئی قسم کے ہوتے ہیں نا کبھی ایسا ہوتا ہے رات میں کھانا زیادہ کھا لیا گیس بننے لگی اور بخارات دماغ پہ چڑھے پتہ نہیں کہاں کہاں گھومنے لگے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی خیالات آتے ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ سچا خواب بھی دکھا دیتے ہیں اسی لیے امتی کا خواب چاہے کتنا اچھا ہو حجت نہیں ہوتا وہ دلیل نہیں بن سکتا لیکن پیغمبر کا خواب حجت ہوتا ہے پیغمبر کا خواب دلیل بنتا ہے اس لیے کہ پیغمبر کا خواب کبھی جھوٹا ہو سکتا ہی نہیں پیغمبر کی تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ایک دن فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات میں میں نے خواب دیکھا فرمایا میں نے دیکھا کہ جنت میں ایک بہت خوبصورت محل ہے بس جس کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہنے کا دل چاہا مجھے خیال آیا جب یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے ڈیکوریشن تو گھر کے اندر ہوتا ہے نا اصل تو مکان کی خوبصورتی اندر ہوتی ہے تو جو مکان باہر سے بہت خوبصورت ہو تو پھر بنانے والے نے اندر کتنا خوبصورت بنایا حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہا کہ جب یہ باہر سے اتنا خوبصورت ہے تو ذرا اندر بھی جا کر دیکھو یہ کتنا اچھا ہے فرماتے ہیں میں نے سوچا معلوم تو کروں ہے کس کا حضور فرماتے ہیں میں اس کے دروازے پر گیا اور وہاں کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا مکان ہے اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار محل کس کا ہے تو بتلانے والوں نے بتلایا کہ یہ آپ کے امتی عمر ابن خطاب کا محل حضور فرماتے ہیں ایک بار خیال آیا کہ اندر جا کر دیکھوں کتنا اچھا ہے پھر مجھے خیال آیا یہ عمر کے غیرت کے خلاف ہے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر نہیں چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ادب سکھایا کسی کی چیز جو پوشیدہ ہو جو چھپی ہو اس کی اجازت کے بغیر نہیں دیکھنا چاہیے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کر لیجیے ہم کسی کے آفس میں گئے اب اس کی کوئی خصوصی ڈائری رکھی ہوئی ایک ہے کوئی عام دینی کتاب ہے جو کوئی چھپانے کی چیز نہیں لیکن اس کا کوئی رجسٹر ہے اس کی کوئی ڈائری ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہے اب وہ چلا گیا آپ کے لیے چائے ناشتے کا انتظام کرنے کے لیے آپ کے لیے اس کو کھول کر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے یہ حرام ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو کسی کی کسی خفیہ بات کوئی آدمی کسی سے بات کر رہا ہے خاموشی کے ساتھ اس کو سننے کی اجازت نہیں ہے یہ قطن حرام ہے اللہ تعالیٰ نے جاسوسی کرنے سے منع کیا فرمایا والا والا اسی طرح ہم کسی کے گھر میں گئے باہر کے روم میں بیٹھے ہیں اور موقع ہے کہ ہم اندر جا کر کے بھی اندر کا رول دیکھ سکتے ہیں لیکن جب تک اس کی اجازت نہ ہو اس وقت تک اندر جانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ادب سکھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جملے کے اندر تعلیمات کا خزانہ ہوتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب سکھایا فرمایا مجھے حضرت عمر کی غیرت کا خیال آیا اس لیے میں اندر نہیں گیا ورنہ دل چاہتا تھا کہ میں اندر جاؤں حضرت عمر سامنے بیٹھے تھے وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اور فرمانے لگے رسول اللہ اللہ کے رسول آپ پر میری جان میرا مال میرا سب کچھ قربان کیا میری غیرت آپ کے لیے رکاوٹ بنے گی آپ کے لیے تو ہر چیز کی اجازت یہ ہیں حضرت عمر ابن خطاب جن کے محل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آگ سے جنت کے محل کو اپنی آگ سے دیکھ کر گئے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ممبر پر کھڑے ہو کر دس صحابہ کرام کو ایک ساتھ حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ویسے تو اور بہت سارے صحابہ کرام ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر جنت کی خوشخبریاں سنائی لیکن یہ دس صحابہ کرام وہ ہیں جن کا ایک ساتھ نام لے کر حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی جن کو الحشرت المبشرت بالجنہ کہا جاتا ہے ہم اردو زبان میں جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں یعنی وہ دس جن کو جنت کی خوشخبری سنائی گئی یہ تشریح سازش نے اس اشتہار عرض کر دی کہ کوئی یوں نہ سمجھے کہ صرف دس ہی کو حضور نے جنت کی خوشخبری سنائی ہے الگ الگ موقع پر بہتوں کو سنائی ہے یہ دس وہ ہیں جن کا ایک ساتھ حضور نے نام لیا ان میں حضرت عمر کا بھی نام لیا فرمایا ابو عمر تو فل جنا عمر فل جنا عثمان فل جنا علی فل جنا پھر اور باقی چھ نام لیے فنا فنا فنا فنا سب جنت لیے لیکن یہ ہے وہ مقام جو اللہ تعالیٰ ہمیں آتا فرما دے کہ جب توبہ کا مزاج بن جاتا ہے تو میرا وقت اللہ کے ازمان اللہ کی بڑائی انسان کے سامنے ہوتی ہے کہ بھائی جو کچھ بھی ہے اگر کچھ حاصل بھی ہے تو وہ بھی تو اللہ کے فضل سے میرا اپنا کوئی کمال تھوڑی ہے اللہ دے تو میں کسی قابل بن جاؤں اللہ نہ دے تو کچھ بھی نہیں اس کو سمجھے ایک بادشاہ گزرے ہیں سلطان محمود غزنوی نیک بادشاہ ان کا ایک غلام تھا ایاز دیہاتی بندہ تھا بےچارا لیکن تھا بڑا باصلاحیت جب سلطان محمود غزنوی کے پاس آیا انہوں نے اس کی صلاحیتوں کو دیکھا تو انہوں نے اس کو بہت بڑا عہدہ دے دیا وہ درباری بن گیا درباری بننے کا مطلب جیسے پارلیمنٹ کا ممبر بنتا لیکن پارلیمنٹ کا ممبر تو پانچ سال کے لیے بنتا ہے درباری زندگی بھر کے لیے بنتے تھے جب تک بادشاہ نکالے تھے اس کو اختیارات مل گئے جیسے کسی مرکزی وزیر کے اختیارات ہو گئے اس کو رہنے کے لیے عمدہ مکان مل گیا پہننے کے لیے عمدہ کپڑے خادم اس کے اشاروں پر حاضر جب کسی کو اللہ تعالی عزت دیتے ہیں تو کچھ دلوں میں ذرا دوسرے قسم کے جذبات بھی پیدا ہو جاتے ہیں حسد بھی پیدا ہو جاتے حسد ہو گیا ان لوگوں کو اور تو کچھ ملا نہیں انہوں نے چپکے سے بادشاہ کی شکایت کی حضور آپ نے غلط آدمی پر اعتماد کر لیا ہے یہ تو گھپلے باز ہے اس نے تو آپ کے خزانے کے بہت سارے قیمتی ہیرے موتی چورا کر کے اپنے کمرے میں رکھے ہوئے اور ان کو چھپ چھپ کے دیکھتا ہے اور خوش ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال جمع ہو گیا اچھا۔ ہوا یہ کہ لوگوں نے چپ چاپ جھاگ کر کے دیکھا تھا کہ یہ عیال جب روز آنا رات میں اپنے کمرہ آتا ہے تو دروازے بند کر لیتا ہے اور پھر ایک الماری ہے اس کو کھول کر کے الماری کے اندر کھڑے ہو کر کے کچھ دیکھتا ہے دیر تک بند کرتا ہے اب وہ بیچارے اپنے مزاج کے مطابق ان لوگوں نے سوچا یہ ہیرے جواہرات ہوں گے جن کو دیکھتا ہوں بادشاہ کو بھی اطمینان تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا آیا ایسا نہیں لیکن پھر بھی بادشاہ نے چاہا کہ ان لوگوں کا شبہ بھی ختم ہو جائے اور ذرا تحقیق بھی ہو جائے تو جب دربار لگا ہوا تھا تو اچانک بادشاہ نے ایاز سے کہا ایاز اپنے کمرے کی چابی دو اس نے کر کے دے دی اب بادشاہ نے دو تین لوگوں کو منتخب کیا اور جنہوں نے شکایت کی تھی ان کو آپ لوگ جائیں کمرہ کھولیں اور ایاز کی الماری کھولیں اور اندر جو کچھ ہے سب لے کر کے آئیں ایاز آپ اب تو ان لوگوں کو چلو اچھا ہوا اس کو تو چھپانے کا موقع بھی نہیں ملا ادھر ادھر کرنے کا موقع نہیں ملا اب کوئی بکس ہوگا کوئی گٹری ہوگی اس کے اندر ہیرے ہوں گے جواہرات ہوں گے ہم لے کر کے آئیں گے اور آج تو پتا چلے گا آج تو ایاز کو بے عزت کر کے نکالا جائے گا اب وہ لوگ جب لے کر کے آئے تو واقعی ایک بخش تھا اسے جب کھولا گیا تو اس کے اندر ایاز کی وہ پرانی گدڑی تھی جسے وہ گاؤں میں پہنا کرتا تھا وہ جو روئی بھر کر کے پرانے زمانے میں دیہاتوں میں جیکٹ بنائی جاتی تھی اس کو گدڑی کہتے تھے اور وہ بھی اتنی پرانی گندی جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی وہ رکھی تھی بکس میں بھی دیکھ کے تعجب ہوا جو کوئی رکھنے کی چیز ہے اور ان لوگوں کو بھی حیرت ہوئی کہ یہ ہے جس کو وہ روزانہ دیکھا کرتا ہے تو لوگوں نے کہا دیکھیں حضور کتنا بے وقوف آدمی ہے یہ کوئی رکھنے کی چیز ہے یہ اٹھا کے پھینکنے کی چیز ہے آپ نے اتنے عمدہ عمدہ کپڑے اس کو دیے یہ رکھے ہوئے حاصل کا حال یہ ہوتا ہے ادھر سے یا ادھر سے بادشاہ نے پوچھا کہ ایاز اس کو اتنا چھپا کر کیوں رکھا ہوا ہے حضور مجھے اپنی حیثیت خوب معلوم ہے میں ایک معمولی غلام ہوں میں دیہات میں پیدا ہوا میرا بچپن نہایت غربت میں گزرا میں تو بازار میں بکا تھا آج جو کچھ ہے وہ آپ کا دیا ہوا ہے آپ جب تک دیں اس وقت تک میں بہت بڑا آدمی آپ واپس لے لیں تو میری یہ حیثیت ہے اس لیے روزانہ چونکہ میں دن بھر ان نعمتوں میں رہتا ہوں آگے پیچھے کہیں بولتے مزاج بدل نہ جائے کہیں میرے دماغ کے اندر کوئی خرابی نہ پیدا ہو جائے اس لیے میں نے اس کو چھپا کر کے رکھا ہوا ہے جب میں اپنے کمرے جاتا ہوں بند کر کے تو اس کو کھول کے کہتا ہوں ایاز اپنی حیثیت کو پہچان یہ ہے تیری حیثیت یہ جو کچھ بھی ہے تیرے پاس یہ بادشاہ کا فضل ہے خبردار کبھی بادشاہ ناراض نہ ہونے پائے بادشاہ ناراض ہوا تو تو ابھی یہاں آ جائے انبیاء کرام علیہ السلام وسلام اولیاء احزام ان سب کو اللہ تعالیٰ یہ مزاج عطا فرماتے ہیں کہ ان کو اللہ کے قرب کے جو اعلیٰ درجات ملے ہوتے ہیں ان کو جو مناجات کی لذت حاصل ہوتی ہے ان کو جو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے ان کو جو اللہ تعالیٰ نے روحانی ترقیات کی ہوتی ہے ان کو ہر وقت اس کا خیال ہوتا ہے یہ جو کچھ بھی ہے یہ میرا کمال نہیں ہے یہ اللہ کا فضل ہے یہ اللہ کا کرم ہے اگر میرے کسی عمل سے اللہ ناراض ہو گئے تو میں ان سب سے محروم ہو سکتا ہوں اس لیے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجیے گا اللہ کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے گا اللہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیے گا اس لیے وہ ہر وقت استغفار کرتے تھے ان کو اپنی ذاتی حیثیت ہر وقت نظر آتی تھی میری ذات میں تو گندا ہوں میں تو گنہ گار ہوں میں تو مٹی سے بنا ہوا ہوں اور مٹی کا مزاج تو گندگی کل میں نے ایک بڑا پیارا قصہ پڑھا پڑوس کے ایک صاحب نے لکھا کہ جس زمانے میں میں یونیورسٹی کا جو بھی وہ کورس کر رہے ہوں گے اس میں دوسرے درجے کا طالب علم تھا کسی اعلیٰ ڈگری کو لینے کے لیے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میرے پروفیسر نے ایک دن مجھے ایک قصہ سنایا میں تم کو ایک قصہ سناتا ہوں جس سے تم کو پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان پر تکلیفیں کیوں ڈالتے میرا خیال یہ ہے کہ وہ میڈیکل کے طالب علم والے ہوں گے اس لیے کہ وہ جو پروفیسر تھے وہ میڈیکل لائن کے پروفیسر تھے اور کچھ نفسیاتی امور کے ماہر تھے تو پروفیسر صاحب نے اپنا قصہ سنایا کہ ایک دن میں اپنے آفس میں بیٹھا تھا اچانک میں نے دیکھا کہ کچھ فورس آ گئی اور اس کے بعد ہمارے پڑوس کے ملک میں اس زمانے میں کوئی لیڈی تھی جو امریکہ کی سفیر تھی وہ آئی اور ان کے ساتھ اب امریکہ کی سفیر آئے کتنا ٹیم ٹام آگے پیچھے وہ آئی اور ان کے ہاتھ میں کتے کا بیٹ تھا کتے کو ساتھ میں لے کر کے آئی اور انہوں نے آ کر کے کہا کہ سر میں آج کل بہت پریشان ہوں یہ میرا کتا ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے اور یہ میرا نافرمان ہو گیا میں اس کو بلاتی ہوں تو آتا ہے میں قریب بلاتی ہوں تو یہ دور بھاگتا ہے میں اس کی وجہ سے بہت پریشان تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں ایک رات کے لیے اس کو میرے پاس چھوڑ دیں میں اس کا جائزہ لوں گا پھر اس کا کیسے علاج کرنا ہے تو وہ بیچاری کا دل تو نہیں چاہتا تھا لیکن اس کے علاج کے لیے اس نے چھوڑ دیا پروفیسر صاحب کہتے ہیں جیسی وہ ٹیم واپس گئی میں نے اپنے چپراسی کو بولا ادھر جائے اس کو بھینسوں کے باڑے میں جا کے بات جہاں پیسے باندھی جاتی ہیں گندگی ہوتی ہے وہاں جگہ باندھ سکتے اور باندھ کر کے اچھی طرح ایک چمڑے کا ہنٹر لے کر بیل لے کر کے ذرا اس کی اچھی بڑھائی کرو اب اس نے باندھ کر کے اور چمڑے کا بیل لے کر کے کتے کی پٹائی وہ چیخ رہا ہے کتا لیکن کر کو نہیں سکتا بتا ہوا ہے کب پٹائی کرنے کے بعد واپس آ جائے آدھے گھنٹے کے بعد پھر جا کے بیٹھنا آدھے گھنٹے کے بعد پھر جا کے اس نے دو چار لگائی کہ اب جا کر کے پانی ڈال دیا کھانے کو کچھ مت دینا صرف پانی دینا وہ بیچارہ مار کھایا تھا کتا خوب چلایا تھا تو اس نے پانی پیا جیسی پانی پیا تھا آدھے گھنٹے کے بعد پھر بس آدھے آدھے گھنٹے کے بعد اس کو پانی دیا کر پٹائی کیا کر پانی پوری رات اس کا یہ ٹریٹمنٹ چلتا تھا دوسرے دن وہ پھر سفیر صاحبہ تشریف لے انہوں نے آ کر کے پوچھا کہ سر کیا ہوا میرے کتے کا کچھ علاج ہو تو ہاں وہ اس کو کھول کے اب وہ جو کتا وہاں سے لایا گیا اور جیسی اس کی نظر اس کے مالکن پر پڑی وہ توڑ کر کے گیا اس کے گود میں کیونکہ اس کو لگا کہ اب یہی ہے مجھے بچانے والی بڑی محبت کے ساتھ اس کے تو کہا کہ سفیر کو تعجب ہوا کہ ایک رات میں ٹھیک ہو گیا تو پوچھا کہ سر کیا ہوا تھا اصل میں آپ نے اس کو ایئر کنڈیشن روم میں رکھا ہوا تھا اچھے اچھے گدے اس کے لیے بچھائے ہوئے تھے عمدہ سے عمدہ کھانا اس کو کھانے کو ملتا تھا اس سے اس کا دماغ خراب ہو گیا تھا اور یہ اپنے کو اپنا مالک سمجھنے لگا تھا یہ بھول گیا تھا کہ کوئی اور میرا مالک ہے جس کی دی ہوئی یہ نعمتیں ہیں یہ میری اپنی نعمتیں نہیں ہیں تو اس کے نفسیاتی علاج کی اور کچھ جسمانی علاج کی ضرورت ہے وہ میں نے کر دیا بتلایا یعنی نہیں وہ کہتے ہیں میرے لیے اپنی ہنسی روکنا مشکل تھا کہ میں اس سفیر کو کیسے بتلاؤں کہ میں نے کیا کیا کب بس وہ اس کو کچھ نفسیاتی اور کچھ جسمانی علاج کی ضرورت ہے وہ میں نے کر دیا اب آپ لے جائیں بالکل ٹھیک رہے گا کتے کو اس کی اوقات معلوم ہو گئی یہ میری اوقات وہ جب جو کچھ مجھے ملا ہوا ہے نا وہ میری مالکن کا کرم ہے میرے دوستوں اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر وقت اپنی اوقات یاد رہے یہ ہے ہماری اوقات جو کچھ بھی ہمیں ملا ہوا ہے وہ اللہ کا فضل ہے اللہ کا احسان ہے جس کو ہر وقت اپنی اوقات یاد رہتی ہے وہ ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا رہتا ہے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے یہ مزاج بنایا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صاحب کرام اسی کو نفس کا تزکیہ کہتے ہیں ہمارے نفس کا تزکیہ ہو جائے یعنی نفس کی دماغ کی خرابی ختم ہو جائے نفس کا اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا جو مرض ہے وہ ختم ہو جائے اس کو اپنی حقیقت معلوم ہو جائے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرا جب کسی مکتب میں جاتے تھے مکتب جہاں چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے ہیں تو وہاں جا کر مکتب کے بچوں سے کہتے تھے کہ بچوں دعا کرو اللہ ابو ہریرا کو معاف کر دیجئے اور جب بچے دعا کرتے حضرت ابو ہریرا تو بہت بڑے آ تھے تو اب جو بچوں سے کہیں گے تو بچے اس کو کہیں گے نا تو جب بچے کہتے تھے اللہ ابو ہریرا کو معاف کر دیجئے تو حضرت ابو ہریرا کہتے تھے آمین آمین اللہ ان بچوں کی دعا قبول فرما جامع العلم والحکم میں لکھ جامع العلوم والحکم میں لکھا ہے کان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یقول لغلمان الکتاب قولوا اللهم اغفر لابی ہریرہ فیؤمن علی دعائهم مکتب کے بچوں سے جا کر کہتے تھے بچوں تم لوگ کہو کہ اللہ ابو ہریرہ کو معاف کر دیجئے اور جب وہ بچے کہتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ ان کی دعا پر آمین یہ ہے توبہ کا مزاج اللہ تعالیٰ کے مزاج ہمیں عطا فرمائے یہ پہلا قدم ہے اس کے لیے ابتدا کہاں سے کرنی ہے ہم کو ابتدا یہاں سے کرنی ہے کہ آج تک جو گناہ ہوئے ہم ان سے سچی پر کی کریں اور اللہ سے یہ عہد کریں کہ اللہ آج کے بعد سے ہم قصد اور ارادے کے ساتھ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے اس کے بعد ہم جائزہ لیں اپنی زندگی کا اللہ کی نافرمانی کا کہاں کہاں اثر ہے ہماری زندگی میں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے تھے ہم نے کس کا کس کا دل دکھایا تھا جا کر ان سب سے معافی مانگے جو اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کر توبہ کرتا ہے اور جس کا جس کا دل دکھایا تھا ان سے جا کے معافی نہیں مانگتا ہے اس کی توبہ جھوٹی ہے اس کی توبہ سچی نہیں ہے کس کا کس کا حق اس کے ذمہ باقی کس کے کس کے پیسے دینے باقی ہیں جو اللہ سے تنہائی میں بیٹھ کے توبہ کرتا ہے اور جا کر بندوں کے حقوق نہیں ادا کرتا وہ جھوٹا ہے اس نے سچی توبہ نہیں کتنا حرام کمایا تھا اس سب کو جب تک نکال کر باہر نہیں کرتا اس وقت تک اس کی توبہ جھوٹی ہے برے دوستوں سے جو اس نے دوستی کر رکھی ہے جب تک ان کو چھوڑتا نہیں ہے اس کی توبہ جھوٹی ہے سچی توبہ یہ ہے کہ پھر انسان کا ظاہر باطن سب کچھ بدلے وہ صرف اتنا نہیں کہ یہ طے کرے کہ میں آئندہ حرام نہیں کماؤں گا جو حرام کمایا اس کو نکال کر کے الگ کرے صرف اتنا نہیں کہ وہ یہ طے کرے کہ میں آئندہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ یہ عہد کر لے کہ میں آئندہ کسی کی حق تلفی نہیں کروں گا جس کی حق تلفی ہو چکی ہے اس کو جا کر ادا کرے جس کی ادائیگی باقی ہے اس کو جا کر کے ادا کرے جس کا حق باقی رہ گیا یا تو اس سے معاف کرائے یا جا کر حق ادا کرے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم سچی توبہ کریں اور پھر اس توبہ کو اپنی زندگی پر لاگو کریں بزرگوں نے فرمایا کہ جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کی مجلس بھی بدل جاتی ہے اس کے دوست احباب بھی بدل جاتے ہیں اس کے اخلاق بھی بدل جاتے ہیں اس کا کھانا پینا بھی بدل جاتا ہے اس کا لباس بھی بدل جاتا ہے کیا مطلب یعنی اگر وہ ایسا لباس پہنتا تھا جس میں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو اب ایسا لباس پہنتا ہے جس میں اللہ کی فرما برداری ہو اگر وہ کھانے پینے میں پہلے احتیاط نہیں کرتا تھا اب وہ کھانے پینے میں احتیاط کرتا ہے وہ حلال و حرام پر نظر رکھتا ہے صرف اس لیے نہیں کھاتا کہ فلاں چیز مجھے پسند ہے وہ دیکھتا ہے جیسے آج کل مارکیٹ میں نہ معلوم کتنی چیزیں ملتی ہیں پھر انسان کو احتیاط کرنی پڑتی ہے میں ذرا دیکھوں تو کس کمپنی نے بنایا ہے کیا کیا اس کے اجزاء ہیں کیا کیا ڈالا گیا ہے کوئی مشکوک چیز تو نہیں ہے اور اگر کوئی مشکوک چیز پڑی ہوئی ہے تو مجھے چاہے جتنا پسند ہو مجھے اپنی پسند کو مارنا ہے نعمتیں انشاءاللہ جنت میں جا کر کے کھائیں گے اور اگر مجھے بہت پسند ہے ٹھیک ہے میں الگ الگ اجزاء خرید کر کے لاؤں گا اپنے گھر میں بنواؤں گا اور کھاؤں گا لیکن مشکوک چیز نہیں کھاؤں گا پھر اس کا کھانا پینا بدلتا ہے پھر اس کا لباس بدلتا ہے پھر اس کا مزاج بدلتا ہے پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا بدلتا ہے یہ پہلا قدم سلوک کے راستے کا اللہ ہمیں یہ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے پھر باقی نو مقامات جو بچے ہیں انشاءاللہ آئندہ ملاقاتوں میں ان پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کچھ حضرات آج بھی سلسلے میں داخل ہونے کی نیت سے اور توبہ کر کے اپنی زندگی بدل کر کے ایک نئی زندگی شروع کرنے کے ارادے سے آئے ہیں اس لیے آج اس بیات کے اور توبہ کے کلمات پڑھائے گا جو حضرات بیتنی نیت سے تشریف لائے ہیں وہ توبہ کے کلمات کو بیت کی نیت سے پڑھیں جو پہلے سے بیت ہیں وہ اپنی بیت کو تازہ کرنے کی نیت سے پڑھیں جو حضرات اللہ کے اور نیک بندوں سے مقبول بندوں سے بیت ہیں وہ اپنی اسی بیت کو تازہ کرنے کی نیت سے ان کلمات کو ساتھ ساتھ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمنت باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى والبعث بعد الموت آمنت بالله كما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه برحمتك یا ارحم اللہ ماشاء اللہ جن حضرات نے بیت کی نیت سے کلمات کو پڑھا وہ سلسلے عالیہ نقش بندیہ میں داخل ہو گئے بیت ہو گئی اللہ تعالیٰ اس توبہ کو قبول فرمائے ٹوٹنے سے حفاظت فرمائے ہمارے بزرگوں نے کچھ معمولات رکھنا ہے بہت ہلکے پھلکے بہت آسان ہیں لیکن ان کی تاثیر بہت زبردست ہے عمل کرنا بہت آسان ہے لیکن جب انسان کو فائدہ ملنے لگتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی گولیوں کو اللہ تعالیٰ نے زندگی بدلنے کے لیے کتنی طاقت آتا فرمائی صبح اور شام کی تسبیحات پڑھنی سو مرتبہ استغفار صبح سو مرتبہ استغفار شام میں استغفر اللہ ربی من کل حبی الیہ لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے اپنے کو گنہگار سمجھ کر معافی مانگنے کی نیت سے پڑھ جو سمجھے میں گنہگار ہوں میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہا ہوں اس نیت کے ساتھ سو مرتبہ صبح سو مرتبہ شام میں پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل حبی الیہ اسی طرح سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام شریف پڑھے صرف الفاظ نہ پڑھیں بلکہ یہ سمجھیں کہ میرے سب سے بڑے محسن میرے ماں باپ سے بڑے محسن میرے اساتذہ سے بڑے محسن میرے رشتہ داروں سے بڑے محسن اللہ کے بعد میرے سب سے بڑے محسن ہیں رحمت عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے جسم کی کھال اتار کر اس کی چپلیں بنا کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں میں پہنا دوں تب بھی میں حضور کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا میں اللہ سے سے درخواست کر رہا ہوں اللہ میرے بس میں نہیں ہے کہ میں حضور کے احسانات کا بدلہ چکاؤں اے اللہ آپ میری طرف سے اپنے شایا نشان حضور پر رحمت نازل فرمائے اس احسان مندی کے جذبے کے ساتھ اس محبت کے ساتھ درود شریف پڑھے اللہ مسلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم گناہوں سے ہر وقت بچنے کی کوشش کریں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں اور کم از کم پندرہ منٹ صبح پندرہ منٹ شام مراقبہ کر لیا کریں مراقبے سے دل صاف ہوتا ہے دل کی گندگی دور ہوتی ہے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے جب موقع ملے تعجب کے وقت موقع ملے فجر کی نماز کے بعد موقع ملے رات میں عشاء کی نماز کے بعد موقع ملے مغرب کی نماز کے بعد موقع ملے اور اگر آپ کو مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد بھی موقع نہ ملے تو رات میں سونے سے پہلے وضو کر لیں دو رکعت مختصر سی نماز توبہ پڑھ لیں کہ اللہ آج دن بھر مجھ سے جو غلطیاں ہوئیں جو گناہ ہوئے مجھے معاف فرما دیجیے مجھے اچھی زندگی اچھی موت نصیب فرمائیے اور اس کے بعد اسی مسلح پر پندرہ بیس منٹ آنکھ بند کر کے سر جھکا کر دل کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے میرے دل میں سما رہی ہے میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ نہ سر کو ہلانا ہے نہ جھٹکا دینا ہے نہ زور زور سے سانس لینا ہے بالکل نارمل بیٹھنا ہے پوری توجہ دل کی طرف رکھنی ہے دل کی پوری توجہ اللہ کی طرف رکھنی ہے اور اس کے بعد اللہ کو یاد کرتے کرتے سو جائیں چند دن آپ مراقبہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ میرا دل اللہ کو یاد کرنے لگا ہے اور میرے دل میں اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے پھر انسان کو اپنے اندر ایک تبدیلی محسوس ہوتی ہے اور تبدیلی تو اصل میں اندر سے آتی ہے تبدیلی اوپر سے نہیں آئے اللہ تعالیٰ ان معمولات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ معمولات دیکھنے میں بہت ہلکے ملکے ہیں لیکن جب آدمی کرتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان کی کیسی تاثیر ہے پانچواں کام ہے اپنے شہر سے رابطہ رکھنا رابطہ مضبوط رکھیں رابطہ صرف یہ نہیں ہے کہ ملاقات کر لیا اور حالات بتلا دیے اصل میں رابطہ چار عمل کے مجموعے کا نام ہے وہ چار عمل کیا ہے پہلا عمل ہے محبت اپنے شیخ سے جتنی محبت ہوگی اتنا فیض حاصل ہوگا اتنی قلبی توجہات حاصل ہوگی محبت کو بڑھانے کے جو بھی اسباب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا ہو پائے محبت کے ساتھ دوسرا عمل ہے اطاعت کہ صرف محبت کافی نہیں ہے کہنا مانے اشاروں کو سمجھے اپنے شہر کی منشا کو سمجھے کہ شہر کیا چاہتے مجھے کیسا بنانا چاہتے ہیں بس منشا سمجھ میں آ جائے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات زبان سے کری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات زبان سے نہیں کہتے تھے اشارے فرما دیا کرتے ایک مرتبہ ایک صحابی کے بارے میں حضور نے ان کی غیر موجودگی میں فرمایا عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے تحجد بھی پڑھتا تو کتنا اچھا ہو ان کو پتا چلا حضور نے میرے بارے میں یہ فرمایا تھا کہتے ہیں اس کے بعد سے کبھی تحجد نہیں چھوٹی یہ ہوتے ہیں اشارے ہیں اشاروں کو جب اطاعت کا جذبہ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے تو آدمی اشاروں کو سمجھتا ہے تو پہلی چیز محبت دوسری چیز اطاعت تیسری چیز ہے اطلاع اپنی زندگی کو بالکل نہ چھپائے سب کچھ بتلائے جس طرح ایک مریض ڈاکٹر کو سب کچھ بتلاتا ہے جس طرح ایک بیٹی اپنی ماں کو اپنے سارے حالات بتلاتی ہے سب کچھ بتلاتی ہے اپنا اچھا برا سب بتلائے اپنے شہر کو اور پھر جو مشورہ دیا جائے اس کو پورا کرے اطلاع اور اتباع اپنے حالات بتلائیں اور پھر جو شاید مشورہ دے اس کو پورا کرے ان چار کاموں کے مجموعے کا نام ہے رابطہ محبت اطاعت اطلاع اتباع اللہ ایسا رابطہ ہم سب کو نصیب فرمائے کر کے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کیسی زندگیاں بدلتے ہیں انسان کے اندر کیسا انقلاب آ جاتا ہے ہر ایک کو محسوس ہوتا ہے یہ آدمی تو بدل گیا اس کو کیا ہو گیا لوگ حیرت سے بولتے اس کو کیا ہو گیا یہ تو بدل گیا اس کے مزاج میں آجزی آ جاتی ہے انکساری آ جاتی ہے اخلاق آ آ جاتے ہیں محبت جاتی ہے اور آدمی یہ چاہتا ہے سب لوگ میری عزت کرے اس کے لیے وہ اپنی بڑائی ظاہر کرتا ہے اور کوئی عزت نہیں کرتا اور جب آدمی سوچتا ہے نہیں میں تو اس قابل نہیں کہ میری کوئی عزت کرے اللہ مجھے معاف کرتا ہے تو بڑی بات ہے تو اللہ سب کے دل میں اس کی عزت آ دیتے ہیں انکساری آتی ہے تباسو آتا ہے اللہ سب کے دلوں میں عزت آتی اللہ تعالیٰ ان معمولات کو پورا کرنے توفیق عطا فرمائے جو طالب علم ہیں اور جن کی اپنی تعلیمی مصروفیات بہت زیادہ ہیں اور اس کی وجہ سے ان کو دونوں وقت تسبیحات پڑھنے کا موقع نہیں ملتا وہ اتنا اہتمام کریں کہ کم از کم صبح اور شام ملا کر کے سو سو مرتبہ استفاد اور درشریف ہو اگر دونوں وقت مراقبے کا موقع نہیں ملتا تو کم از کم ایک وقت میں یہ ہر ایک کے لیے چھوٹ نہیں دی جا رہی ہے جن کا کوئی کام نہیں ہے گھنٹوں بیٹھ کر دوستوں کے ساتھ گزارتے ہیں اور پندرہ منٹ مراقبے کے لیے نہیں ملتے ان کے لیے تو اللہ کے پاس حساب دینا مشکل ہو جائے گا لیکن جو واقعی بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں یا کسی دن بہت زیادہ مصروفیت ہے اگر دونوں وقت مراقبے کا موقع نہیں ملا تو کم از کم ایک مرتبہ کرے دن بھر نہیں ملا تو سونے سے پہلے ضرور کریں جب آپ مراقبہ کریں گے ہاں اس سے پہلے میں ایک بات آگے کرتا ہوں ہمارے طالب علموں کو ہمارے شیخ ہمارے حضرت بہت آسان طریقہ بتلاتے ہیں کہ اگر الگ سے کوئی موقع نہیں ملتا یوں فرماتے ہیں پانچ وقت کی جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں طلبہ تو بیس مرتبہ استغفار پڑھ لیں بیس مرتبہ دروشری مسجد جاتے ہوئے بیس مرتبہ استغفار پڑھ لیں مسجد سے واپس جاتے ہوئے بیس مرتبہ دروش شریف پڑھ لیں پتہ بھی نہیں چلے گا بیس پنجے سو دن بھر میں سو سو ہو جائے گا انشاءاللہ اور معلوم بھی نہیں ہوگا کب ہو گیا اور اس طرح نہ جانے کا وقت ضائع ہوگا نہ آنے کا وقت ضائع ہوگا اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے وقت نہیں ملتا سب کو وقت ملتا ہے ہم اصل میں ٹائم مینجمنٹ کے عادی نہیں ہیں ہم وقت کو مصروف نہیں کر پاتے وقت کو مرتب نہیں کر پاتے ہم وقت کو مرتب کریں تو یہ شکایت ختم ہو جائے گی کہ وقت نہیں ملتا بلکہ الٹا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے ہمارے تو سارے کام ہو جاتے ہیں پھر بھی بہت وقت بچ جاتا ہے اور پھر اس بچے ہوئے وقت کو اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں گزارے جب مراقبہ کریں گے شروع شروع میں تو یہاں وہاں کے خیالات خیالات آئیں گے ان سے گھبرائیں نہیں کبھی کبھی بڑے گندے خیالات سے بھی گھبرائے نہیں یہ گندے خیالات باہر سے نہیں آتے یہ گناہوں کی گندگی ہے جو دل کے اندر بھری ہوتی ہے جب انسان مراقبہ کرنے بیٹھتا ہے تو دل کا منہ کھلتا ہے تو ڈبے کے اندر جو بندے وہی نکلے گا نا جیسے کمرے کے اندر بلی نے گندگی کر دی اب کمرے کا دروازہ بند اب آپ جب دروازہ کھولیں گے تو بدبو آئے گی تو صرف اس وجہ سے کہ بدبو آ رہی ہے دروازہ بند رکھیں گے تو کمرہ کبھی نہیں صاف ہوگا ایک مرتبہ تو دروازہ کھول کے ہمت کر کے اس گندگی کو نکال کے باہر پھینکنا پڑے گا اور پھر اس کو صاف کر کے وہاں خوشبو ڈالنی ہوگی اسپرے کرنا ہوگا تب جا کر وہ بدبو ختم ہوگی بالکل اسی طرح وہ مراقبہ کرنے بیٹھے بعد لوگ کہتے ہیں ہم مراقبہ کرنے بیٹھتے ہیں تو یہاں وہاں کے خیالات آتے ہیں گندے خیالات آتے ہیں اس لیے ہم گھبرا کے مراقبہ ختم کر دیتے ہیں ارے اسی گندگی کو نکالنے کے لیے تو مراقبہ ہے ہاں اس کی کوشش کرنا ہے کہ اب نئی گندگی نہ پہنچنے پائے مزید گندگی نہ پہنچے اور کچھ گندگی ایسی ہے جو ساری کھڑکیاں بند رکھنے کے باوجود پہنچ جاتی ہے وہ صبح شام کے اس اخبار سے ختم جاتی ہے لیکن جیسے ہوا چلتی ہے تیز ہوا چلتی ہے ہمارے گھروں کی عورتیں کھڑکیاں بند کر دیتی ہیں پردے بند کر دیتے ہیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کچھ گندگی تو آ ہی جاتی ہے نا جو لوگ اپنا کمرہ ہمیشہ بند رکھتے ہیں آفس ہمیشہ بند رکھتے ہیں ساری کھڑکیاں بند رہتی ہیں اور اے سی چلاتے ہیں کچھ دنوں کے بعد جب وہ اپنے اے سی کی سروس کراتے ہیں تو کتنی گندگی ہوتی ہے وہ گندگی کہاں سے آتی ہے کہیں نہ کہیں سے آ جاتی ہے نا اور اس کی سروس کرنی پڑتی ہے بالکل اسی طرح ہم چاہے گناہوں سے جتنا بچے ماحول کی کچھ نہ کچھ گندگی ہمارے دل پر آتی رہے گی یہ روز روزانہ کا استغفار روزانہ کا توبہ اسی لیے تاکہ وہ گندگی دھلتی رہے لیکن ہمیں گناہوں کی کھڑکیاں کھول کر نہیں رکھنی تو پھر انشاءاللہ دل کے اندر کی جو گندگی ہے وہ صاف ہو جائے گی اور پھر جب مراقبہ کرنے بیٹھیں گے تو اللہ کے ذکر کی لذت ملے گی شروع شروع میں جب مراقبہ کریں گے تو نیند آئے گی نیند سے بالکل نہ پریشان آپ نے مراقبہ شروع کر دیا اس کے بعد نیند آ گئی تو نیند میں بھی آپ کا اللہ سے کنیکشن نہیں کٹے گا کنیکشن جڑا رہے گا اس کو آسانی کے ساتھ سمجھے آپ نے موبائل کو چارجنگ پر لگا دیا اب اس کا سوئچ آن ہو تب بھی چارج ہوگا آف ہو تب بھی چارج ہوگا بلکہ آف ہو تو جلدی چارج ہوگا بالکل اسی طرح اگر آپ کو مراقبہ شروع کرتے ہی نیند آ جاتی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے اس لیے کہ اب آپ کو اپنے خیالات کو سمیٹنا نہیں پڑے گا جیسی نیند آئی باہر کے خیالات ختم ہو گئے اور دل تو اللہ سے جڑا ہوا ہے تو جلدی چارج ہو گئے یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے یہ ابتدا میں جلدی سے نیند آ جائے پابندی کے ساتھ معمولات کریں پھر دیکھیں ہماری مسجد کی میں ابھی وقت ہے خوب پابندی کے ساتھ مراقبہ کریں معمولات کی پابندی کریں اور پھر انشاءاللہ اپنا نفع دیکھیں اس سے زیادہ نفع مجھے بتلانے کی ضرورت نہیں ہے تب تو ہر شخص خود آ کر بتلاتا ہے کہ مجھے کیا مل رہا ہے مجھے کیا محسوس اللہ کہنے اور سننے سے زیادہ اخلاص کے ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے دعا فرمائے سبحان ربی العلی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اے اللہ ہم آپ کے عاجز و کمزور بندے ہیں ہمارے حال پر رحم فرمائیے اللہ ہمارے دلوں کی گندگیاں دور فرمائیے اللہ گناہوں کی ذلت سے بچا دیجیے طاعات کی عزت نصیب فرمائیے اے اللہ ہمیں اقرار ہے اعتراف ہے ہم سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ آپ معاف کریں گے تو کام بنے گا نہیں معاف کریں گے اللہ تو ہمیں دنیا کی اور آخرت کی ذلت سے کوئی نہیں بچا سکتا اللہ ہم دنیا میں چار آدمیوں کے سامنے کی ذلت برداشت نہیں کر پاتے اللہ قیامت کے دن کی ذلت سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ دن کے اجالے میں جو گناہ ہوئے رات کے اندھیرے میں جو گناہ ہوئے اے اللہ مجلسوں میں جو گناہ ہوئے تنہائیوں میں جو گناہ ہوئے اللہ وہ گناہ جن کو ہم کر کر کے بھول گئے اللہ سب کو معاف فرما دیجیے اللہ گناہوں کی ذلت سے حفاظت فرمائیے طاعت کی عزت نصیب فرمائیے اللہ گناہوں کی وجہ سے ہمارے جسم بیمار ہو گئے ہمارے دل بیمار ہو گئے گناہوں کی وجہ سے ہماری روزی تنگ ہو گئی ہمارے تعلقات بگڑ گئے اللہ ان ساری مصیبتوں سے ہمیں نجات دے دیجیے اللہ حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے حرام اور مشتبہ روزی سے حفاظت فرمائیے اللہ جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائیے اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک و صالح اولاد عطا فرمائیے جو بے روزگار ہیں ان کو حلال و پاکیزہ روزگار عطا فرمائیے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرمائیے اللہ جو بے قصور جیلوں میں بند ہیں جھوٹے مقدمات میں جن کو پھنسا دیا گیا ہے اے اللہ عزت کے ساتھ ان کی رہائی کے فیصلے فرما دیجئے اے اللہ جن کی جو پریشانیاں ہیں جو مصیبتیں ہیں آپ کو سب معلوم ہے اللہ سب کی پریشانیاں سب کی مصیبتیں دور فرما دیجئے اللہ حاضرین مجلس کے دنوں کی تمام جائز تمنائیں اور مرادیں پوری فرما دیجئے اے اللہ اپنے سوا زندگی میں کبھی کسی کا محتاج نہ بنائیے اے اللہ کبھی مدد اور نصرت نہ چھوڑیے اللہ ہمیشہ ہماری مدد فرمائیے ہمیشہ ہماری نصرت فرمائیے اللہ زندگی میں کبھی بے آسرا بے سہارا نہ چھوڑیے اللہ اچھی زندگی اچھی موت نصیب فرمائیے اچھا انجام نصیب فرمائیے اللہ بری زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے بری موت سے حفاظت فرمائیے برے انجام سے حفاظت فرمائیے اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما لیجیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے اللہ اتنی دیر سے آپ کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ آپ اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ اتنی دیر سے ہم آپ کو یاد کر رہے ہیں ہیں ہم آپ کا نام لے رہے اللہ ایک مرتبہ فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ کہ فرشتوں یہ میرے بندے جو میری یاد میں بیٹھے ہیں میں نے ان سب کو اپنا بنا لیا یہ میرے اپنے ہیں میں نے ان کو معاف کر دیا اے اللہ ایک مرتبہ فرشتوں کا گواہ بنا کر کہہ دیجیے اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دی اللہ جو محبت کی نظر آپ حضرات صحابہ کرام پر ڈالتے تھے جو محبت کی نظر آپ اپنے نیک و مقبول بندوں پر ڈالتے ہیں اللہ وہی محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ ایک مرتبہ محبت کی نظر ڈال دیجیے اللہ اٹھنے سے پہلے ہم سب کو قبول فرما لیجیے اپنے نیک و مقبول بندوں میں شامل فرما لیجیے اللہ دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں اللہ وہ سب ہمیں عطا فرما دیجیے جن شرور و فتن سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے ان سب سے ہماری حفاظت فرمائیے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائیے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائیے اللہ پوری پوری دنیا میں مظلوم امت کی مدد اور نصرت فرمائیے اور اللہ ظالموں کی قسمت میں اگر ہدایت ہے تو ان کو ہدایت دے دیجیے اور اللہ اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے تو ان سے ظلم کرنے کی طاقت چھین دیجیے اللہ ہمارے ملک کے حالات بھی روز بروز بگاڑے جا رہے ہیں اے اللہ آپ اصلاح فرما دیجیے اللہ آپ اصلاح فرما دیجیے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دیجیے مظلوموں کی مدد فرمائیے اللہ مظلوموں کو مدد فرمائیے اللہ تمام مظلوموں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیجیے اور اللہ سب کی ایک ساتھ عمومی ہدایت کے فیصلے فرما دیجیے اللہ جو مانگا وہ بھی آتا فرمائیے جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی آتا فرمائیے اللہ مانگنا نہیں آتا بغیر مانگے آتا فرمائیے مانگنے کا سلیقہ آتا فرمائیے وصل اللہ تعالی علی خلق ہی محمد اجمعین رحمان